بٹا ہر دھولا بلا ہر اللہ اللہ اللہ اللہ بلا ہر جلہ بلا ہر بھولا بلا ہر جھولا ذملہ خراب بلا ہر کوئی بنتا باڑا رے سترے آیا تارا نور رو راح اللہ اللہ گدا تو بات کا پیا نور کا اب جو گنا دیکھو یہ جاتا تھوڑا مرکا دور کا کیا کی اس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 بھٹا تربا دشا سا بھن کتا تو ربا دیشا سا بھن کتا تو بھگتی پیا روا دے دیا ری ن بی سدہ دام دا رو دہ ددا ردا ردا رو دم دہ داج مان کر تیرا مان

یہ کیا ہے یہ کہاں ہوتا ہے کس طرح نیچے کی طرف اعلیٰ حضرت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امامہ شریف کے شمل مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور عشق کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے شملے مبارکات کی رفت محبوب کے شمل مبارکات کی رفت کا عالم کیا ہے کہ اسے چڑھ کے دیکھا جاتا ہے کہاں چڑھ کے دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے والے کون دیکھنے والے کون تو کہاں سے چڑھ کے دیکھا جا رہا ہے اور جب دیکھا جا رہا ہے تو لگتا کیسا ہے تین چیزیں ہیں ایک تو دیکھنا کہاں چڑھ کے دیکھنا کون دیکھے اور دیکھے تو لگے کیسا ہے حضرت نے ان باتوں کا جواب دیا دو مصروں میں کہ پوشت پر ڈھلکا کرے انور شملہ کا پوشت پر ڈھل کا سرے انور شملہ کا پوشت ہوا پوسل انور پر نور کا دیکھ بھوتا تر دے پا سہی اللہ اللہ اللہ دیہات سے رہنے والوں سے پوچھو کہ چاند کے گرد جب حالا نظر آ جائے چاند کے گرد جب ہالا ہو تو کیا کہتے ہیں غالباً یہی کہتے ہیں کہ بارش کی توقع ہے چاند پر جب ہالا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی محبوب پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی تو انجمن والے کون ہیں انجم ہیں اور جس انجمن کی بات ہو رہی ہے وہ انجمن میرے محبوب کی انجمن ہے وہ بزم میرے محبوب کی بزم ہے اور وہ ہلکا جو ہے وہ نور کا ہلکا ہے اور جب چاند پر تاروں کی جھرمٹ رہی ہے چاند سے مراد میرے محبوب پاک اور تاروں سے مراد صحابہ کرام اعلیٰ حضرت نقشہ پیش کیا کہ انجمن والے انجم بد بہل فا دور جمے انجم بد بحل کی سے ہے کے ہاں ہ بنا بنا بے ہر خدا منظر کیسا منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا مجھے بھی وہ منظر دکھا دو خدا ہی بے قبر جان پر دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے کیا بنا میں سوتا اثرا کا دولہ نور کا کیا بنا میں سوتا اثرا روا کر دشا لہ لہن رہ نہر نہر نہر نیری رے حشیر سے چوکے نش تانو رترے حشیر سے چوکے نش تانو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کا عشق دل میں پیدا کیجیے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہے خدا کی قسم جو حضور کا سچا عاشق رسول بن جائے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا وہ کبھی داڑھی نہیں گا وہ کبھی حضور کی سنتوں سے منہ نہیں موڑے گا جو حضور کا عاشق ہوگا تو جو حضور کا عشق رکھے گا اور جو حضور کا عشق رکھ کر حضور کے عشق کی تلوار سے قتل ہو جائے گا کشک عشق عشق محمد اگر وہ ہو جائے تو کیا ہوگا یہاں اگر دن کے بارہ بجے کے قریب کبرا کے وقت اگر کوئی مصنفی پنڈال میں کوئی لیٹا ہوا ہو تو دھوپ سے بچ جائے گا لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو چیر دے اور سورج کی شوائیں بالکل اس کی آنکھوں پہ آ جائے تو اس کی آنکھیں چنیا جائیں گے چونک جائے گا وہ اٹھ جائے گا پریشان ہو کے کہاں میں سویا تھا اور کہاں لائٹ آ گئی لیکن جو حضور کے عشق کا قتل کیا ہوا ہوگا میدان میں کی گرمی بھی اسے نہیں چونکا سکے گا جب تک کہ محبوب کی رحمت ہیں پر گرے حشر سے چونکے نہ خش تان ہوتا گرے حشر سے چونکے نہ کچھ تاروں کا معول کی آئی تھی تیری نسل پاک میں دیلہ حا بلا اللہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صرف ہم لوگوں کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ سن لیجیے گا اعلیٰ حضرت نہیں گڑا بریلی کے شہنشاہ نے یہ عقیدہ نہیں گڑا یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یقین بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تو آپ کو یہ لقب مل گیا کیا مطلب کیا مطلب محبت سے کہو دو نور والا کیا ہو مطلب کون کہتے تھے صحابہ کہتے تھے کس کو کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے کھول کے واضح کر دیا محبت کے ساتھ شیر کو پڑھ لیجیے کہ تیری نسل پا بھولا تیری نسل پا تمہیں

گن چیرا گنتا بھجوے گنتا چار کے رضا گیرے رضا